کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا